Assalamu alaikum students, welcome to lecture 9 of the operating systems course. Uh, I hope everybody is doing well. Let's look at the agenda for today. The agenda for today is that we are going to, as usual, review the previous lecture, lecture 8. Uh, then we are going to continue discussing the Unix and Linux inter-process communication tools. In particular, we are going to talk about the pipe tool for communication between processes on Unix and Linux اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ یونکس لینکس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے اسٹینڈرڈ فائلس کا تو وہ دیکھیں گے کہ اسٹینڈرڈ فائلس کے ہیں لاسٹ ٹائم ہم نے ایک بات کی تھی کہ یونکس کے اور لینکس کے اندر فائل ڈسکرپٹرس کا ایک کانسیپٹ ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اسٹینڈرڈ فائل ڈسکرپٹرس کیا ہوتے ہیں and at the end we are going to talk about the pipe tool in detail along with its use at the command line as well as uh, from within a program. So essentially we are talk about of a pipe at the command line for the user as well as of process communication کی تو اس میں ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی ایک تو یہ کہ جب انٹر پروسیس کمیونیکیشن کرنی ہوتی ہے تو اس کے دو طریقے ایک تو ہے کہ میسج پاسنگ دوسرا شیئرڈ میموری ہم نے فوکس کیا تھا میسج پاسنگ میں اس میں ہم نے کہا کہ for communication the sender and the receiver processes first needs need to establish a channel اس کو ہم لنک بھی کہتے ہیں پھر جو سینڈر پروسیس ہے وہ میسج سینڈ کرتا ہے اور ریسیور پروسیس میسج کو ریسیو کر لیتا ہے اچھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ کئی ایشوز ہیں لنک سے ایسوسیٹڈ ان پرٹیکولر کہ لنک کریٹ کون کرتا ہے لنک کی کیپیسٹی کیا ہے اس میں کتنے میسیجز کیو ہو سکتے ہیں دو پروسیسز کے درمیان کتنے لنکس ہو سکتے ہیں یا ایک لنک کے ساتھ کتنے پروسیسز ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں میسیج کا سائز کیا ہے پھر ہم نے بات کی تھی سنکونازیشن کی کہ پروسیس جو سینڈر اور receiver at times the need to synchronise تو اس کی بات تھوڑی سی میں ابھی ڈیٹیل میں کروں گا اس کی ہم نے بات کی سو آن اچھا اس کے بعد ہم نے بات کی کہ دو طریقے ہیں میسج پاسنگ کے ایک طریقہ ہے ڈائریکٹ کمیونیکیشن ڈائریکٹ کمیونیکیشن میں ہم نے کہا کہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پروسیس جو سینڈر ہے وہ ڈائریکٹلی ریسیور کو میسج سینڈ کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سینڈر ہے وہ ریسیور پروسیس کا نام ساتھ دیتا ہے اپنے میسج کے کہ یہ پروسیس ہے ریسیور اور یہ میسج ہے جو کہ ریسیور کو ملنا چاہیے سو فار ایگزامپل اگر ہم ایک کال کی صورت میں دیکھیں تو ہم کہیں گے سینڈ پروسیس نیم اور آئی ڈی اور واٹ ایور پھی followed by the message that has to go to P اچھا اگر سینڈر کا ہم نام کہیں کہ کیو ہے یا آئی ڈی اس کا کیو ہے تو ریسیور پروسیس ریسیو جب کرے گا تو کہے گا مجھے کیو سے میسج ریسیو کرنا ہے تو وہ بھی اگر کوئی ریسیو کال ہے تو اس میں پرامیٹرز دے گا ریسیور کا آئی ڈی یا نام اور میسج جو اس نے ریسیو کرنا ہے کس بفر میں جائے گا یہ تو ہوگی ڈائریکٹ کمیونیکیشن کہ sender process sends a message directly to the receiver process اچھا انڈائریکٹ کمیونیکیشن میں ہوتا ہے کہ the message passing goes through something known as a mailbox ٹھیک ہے the sender process sends a message to a mailbox and the receiver receives it from the mailbox تو اس میں سینڈر کو ریسیور کا نام اس طرح دینا نہیں ہوتا جیسے کہ in case of direct communication so message mailbox میں ڈال دیا جاتا ہے اور ریسیور میل باکس میں سے میسج ریڈ کر لیتا ہے اچھا اس کے پھر ایشوز ہم نے ڈسکس کیے کہ یو نو چینل کیسے اسٹیبلش ہوتا ہے پھر یہ چینل کی کیپیسٹی کیا ہوتی ہے and so on and so forth تو یہ بات ہوگی ڈائریکٹ کمیونیکیشن اور ان ڈائریکٹ کمیونیکیشن کا اس کے بعد دو چیزیں ڈسکس کی ایک تھا کہ پروسیس انکونیزیشن کا یعنی سینڈر پروسیس جب ایک میسج بھیجتا ہے تو sometimes the sender needs to wait perhaps the receiver is not ready یا اس کی کوئی اور بھی ریزن ہو سکتی ہے پر ہیپس جو کیپیسٹی ہے چینل کی وہ channel is already has enough messages that the capacity is already has been used so there is no capacity for the channel to take another message so اس کیس میں the sender would have to wait اور سو اس کے کئی اور ایسپیکٹس ہیں کہ کب سینڈر uh, جو ہے وہ ویٹ کرے گا but this concept of the sender waiting to before sending a message is known as synchronisation of sender with receiver اسی طرح ریسیور کو بھی کئی دفعہ receiver wants to receive a message لیکن اس کے پاس میسج ابھی نہیں آیا ویدر اٹ از ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کمیونیکیشن میسج نہیں آیا تو receiver is going to wait this is called synchronisation between trances اس کو ہم بڑی ڈیٹیل میں کریں گے ان چیپٹر سیون اچھا اس کے بعد ہم نے ڈسکشن تھوڑی سی کی تھی اگلی سلائڈ میں آپ ذرا دیکھیں کہ ہم نے بات کی تھی buffering capacity of a channel یا لنک اس میں ہم نے کہا تھا کہ چینل کی کیپیسٹی زیرو ہو سکتی ہے کہ کوئی میسج بفر نہیں کر سکتا چینل یا اس میں فکس میسجز آ سکتے ہیں یعنی buffering capacity of N messages یا ان لمیٹڈ بفرنگ کیپیسٹی تو زیرو میں نے ایگزامپل دی کہ جی زیرو کیپیسٹی کی ایک ریئل لائف میں ایگزامپل یہ کہ جب کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہو کہیں تو ایک مزدور جو ہے دوسرے کو کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو نو زمین پہ کھڑا اوپر چھت پہ اینٹ پھینک رہے ہیں so this is direct communication with zero capacity of the channel meaning کہ اگر ریسیور جو ہے مزدور جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے تو یہ نیچے سے جو پھینک رہا ہے یہ رک جائے گا ٹھیک ہے so in case of zero capacity the sender is going to block if the receiver is not ready اچھا دوسرا کیس ہے کہ جس میں چینل کی کیپیسٹی این میسجز کے لیے ہو اور اس کی example again related to construction میں نے دی کہ جیسے کہ آپ نے کنسٹرکشن مٹیریل منگوانا ہے تو اگر تو آپ نے اپنی کنسٹرکشن کے ہاتھے میں رکھوانا ہے لیٹ سے کہ اینٹیں ہو گئی ریت ہوگی اینڈ سو آن تو وہ ہاتھا جب اس میں بہت زیادہ اینٹیں آ جائیں گی اور کوئی جگہ نہیں بچے گی تو آپ کہیں گے نیکسٹ جو آپ مٹیریل ہے وہ ڈلیور نہیں کروائیں گے so the delivery person would have to wait تیسری ایگزامپل میں نے دی تھی اگین ریلیٹڈ ٹو کنسٹرکشن کہ آج کل یہ ہمارا رواج چل گیا کہ جی باہر اپنے گھر کے باہر یا ہاتھے کے باہر جو مرضی پھینک دیں no but is going to ask you تو آپ اینٹیں رے جو مرضی ہے سڑک پہ جا رہے ہیں سائڈ والوں کے دوسرے گھروں میں جا رہا ہے so you assume there is unlimited capacity اچھا میں نے یہ ایگزامپل دی تو اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا جی کہ آپ لگتا ہے کہ آج کل گھر بنوا رہے ہیں but that's not really the case تو انہوں نے کہا جی کوئی اور ایگزامپل بھی دیں so I am going to give you couple of more examples zero capacity کی ایک ایگزامپل ہے کہ جب آپ کرکٹ کھیل رہے ہوں یا والی بال کھیل رہے ہوں تو آپ نے بال پھینکنا ہے so if you see the receiver is not ready آپ رک جاتے ہیں so you sender would wait would be block until the receiver is ready کیونکہ کیپیسٹی زیرو کی ہے چینل میں ہوا میں بال تو رک نہیں سکے گا یا ہاکی کا بال ہاکی پلیئر جب کھیل رہے ہوتے ہیں پاس دیتے ہیں تو they wait until the receiver is ready and so on zero capacity کی ایگزامپل ہوگی این uh, بفر کی کیپیسٹی یو نو آپ نے سیل فون uh, پہ کسی کو کال کیا ہے تو you know the person not picking up the message the phone تو آپ میسج ایک چھوڑ دیتے ہیں تو جب وہ بفر جہاں پہ میسج جاتے ہیں وہ فل ہو جائے گا تو آپ جو جو کالر ہے وہ میسج نہیں اور چھوڑ سکے گا تو these are examples and there many other examples in the computer system for example جب نیٹ ورکنگ میں آپ دیکھیں نیٹ ورکس ہوتے ہیں اس میں راؤٹرز ہوتے ہیں تو راؤٹرز میں جب میسیجز آتے ہیں تو وہ کیو ہو جاتے ہیں جب بہت زیادہ میسیج آ جائیں تو راؤٹر اگر ہینڈل نہیں کر سک رہا تو وہ are are they going to to the sender would have wait and so so on forth تو یہ ایگزامپلس ہوگی of the various buffering capacities of the channel پھر ہم نے بات شروع کی تھی inter process communication between Unix processes اس میں ہم نے کہا تھا کہ کافی ٹولس uh, ہیں پائپ ہے فائفو uh, ہے ساکٹ ہے میسج کیوز ہیں and and so so on forth پھر ہم نے ریئلی فیئرلی کوکلی ہم نے پائپس کی بات کی اور ایک ایگزامپل دیکھی میں نے ریئلائز کیا کہ یونکس آپ کے لیے rather it's rather new to you you have not use it before تو آج ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیں گے اور اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے فائفوز کو ڈیٹیل میں so let's move on and continue with the lecture then کہ پہلا جو ہم نے ٹول ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم وہ تھا پائپ کا تو پائپ جو کمیونیکیشن چینل ہے یا ٹول ہے this in Unix and Linux is used for communication between two اور مور ریلیٹڈ پروسیسز تو اگر ڈائگرام میں آپ دیکھیں آپ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر سسٹم ہے یونکس اینڈ لینکس بیسڈ اس میں دو پروسیسز ہیں پی ون اور P two they must be related relationship جو ہے ٹپکلی پیرنٹ چائلڈ کا ہوگا یا گرینڈ پیرنٹ گرینڈ چائلڈ یا سبلنگ ریلیشن شپ ہوگا تو پائپ کریٹ کیا جائے گا اور پھر یہ دونوں پروسیسز کمیونیکیٹ کر سکیں گے remember these are related processes تو ان کو اس کیسے پتا چلے گا کہ کس پائپ میں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے well see it with an example but essentially ایک پروسیس ان میں سے جو کہ ہم کہیں گے لیٹ سے پیرنٹ ہے وہ ایک پائپ کریٹ کرے گا اور پھر فورک سسٹم کال یوز کر کے ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کرے گا تو because fork process is an exact memory image of the parent تو جو پائپ جو ہے وہ چائلڈ کو بھی پتا چل جائے گا کہ پائپ کیا ہے and then the two process can communicate but pictorially again this is use for communication between two related process system FIFOs یا ان کا دوسرا نام ہے نیمڈ پائپس وہ یوز کر سکتے ہیں دو process on Unix and system for communication number one relate number two if they are not related so دونوں سورت میں دو processes on one Unix machine on the same Unix machine can communicate by using a FIFO and the processes don't have to be related اور ڈائگرام میں اگر آپ دیکھیں سلائڈ میں جو نظر آ رہی ہے تو دو پروسیسز ہیں پی ون اور پی ٹو اور فائیف میں نے شو کی ہوئی ہے کہ دس از آن اے ڈسک تو یہ ایک طرح کی فائل ہو جائے گی اس کی ڈفرنٹ طرح کی امپلیمنٹیشن ہے یہ بیسکلی ایک فائل ہو جائے گی ڈسک کے اوپر اور پھر اس فائل کو اوپن کر کے دونوں process whether they want to use it for reading and writing or only for reading or writing only وہ اوپن کر کے اس سے کمیونیکیشن کر لیں گے اچھا but again FIFOs are use for communication between two process related or unrelated on the same Unix system اچھا تیسرا ہو گیا socket socket is one of the most popular communication tool for communication between Unix processes اس میں پروسیسز ریلیٹڈ ہوں یا نہ ہوں وید are same machine or on different machine یہ کمیونیکیشن آپس میں کر سکتے ہیں بائی یوزنگ ساکٹس تو ڈائگرام اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ دو کمپیوٹر ہیں computer one and computer two computer one کے اوپر جو پروسیس پی ون چل رہا ہے اس نے ایک ساکٹ کریٹ کرنی ہے اسی طرح پی ٹو جو دوسرے کمپیوٹر پہ چل رہا ہے اس نے ایک ساکٹ کریٹ کرنی ہے and then they communicate through their own sockets they don't refer to the others socket or internally the operating system kernel on the two computer make sure by using some kind of a networking software کہ وہ کمیونیکیشن کمپلیٹ کر لیں اپنی اچھا یہ تو میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا کہ یونکس کے اور لینکس کے جو تین three most popular inter enterprises communication tools for message passing وہ ہیں پائپ فائفو اور ساکٹ اور وہ کب یوز ہوتے ہیں ان میں سے پائپ اور فائفو کی ہم ڈیٹیل دیکھیں گے اس لیکچر میں پائپس کو دیکھ لیں گے اگلے لیکچر میں ہم فائفوز کو دیکھ لیں گے اچھا اس سے پہلے کہ ہم پائپ کو دیکھیں کہ کس طرح کریٹ ہوتا ہے کس طرح اس کو انٹرپرائسز کمیونیکیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کچھ system calls important system calls جو کہ سارے چینلس کے لیے سارے کمیونیکیشن ٹولس کے لیے یونٹس میں یوز ہوتی ہیں ان کو ذرا ڈسکس کر لیا جائے and then we look at the system call for creating a pipe so let's look on look at the next slide and see what the system calls are اچھا جو سسٹم کالس ہم ڈسکس کریں گے وہ ہیں اوپن ریڈ رائٹ اور کلوز سسٹم کال اور یہ ساری سسٹم کالز یوز ہوتی ہیں فار فائل آئی او اور بعد میں میں ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا جب فائل سسٹم کی بات ہوگی کہ یونکس میں فائل کا کیا کانسیپٹ ہے بٹ یہ ساری جو سسٹم کالز ہیں یہ ہم انٹر پروسیس کمیونیکیشن ٹولز جو اویلیبل ہیں جو چینلز اویلیبل ہیں یونکس میں such as pipe FIFO one socket ان کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہیں to read from them and to write to them تو یہ چار سسٹم کالس کی ڈسکشن ہوگی پھر ہم دیکھیں گے پائپ سسٹم کال کو کہ پائپ کیسے کریٹ ہوتا ہے and then we look at a sample code جس میں ہم دیکھیں کہ یہ ساری سسٹم کالس کیسے یوز ہو رہی ہیں تقریباً ساری اچھا پہلی سسٹم کال ہے اوپن اوپن سسٹم کال ہم یوز کرتے ہیں ٹو اوپن اے فائل اگر فائل نہیں ہے we can use the open system call to create a new file also اس کی ہم ڈیٹیل ابھی دیکھتے ہیں کہ سینٹیکس کیا ہے اور اس کے سارے پیرامیٹرز ہمیں کیا دینے کی ضرورت ہے ایک دفعہ جب فائل اوپن ہو جاتی ہے تو اوپن سسٹم کال ایک فائل ڈسکرپٹر ریٹرن کرتی ہے فائل ڈسکرپٹر کی ہم نے بریفلی بات کی تھی لاسٹ ٹائم کہ it is an integer value corresponding to the opened file اور کرنل کو ہم کوئی بھی اس فائل پہ آپریشن کرنا ہو تھرو سم سسٹم کال تو کرنل کو ہمیں اس فائل کا فائل ڈسکرپٹر دینا پڑے گا in addition to some other parameters ہیمپس اچھا اس کی بھی ہم دیکھ لیں گے کہ یہ کس طرح کرتے ہیں اس کے بعد ہے read system call read system call use ہوتی ہے to read from a file پھر ہے رائٹ سسٹم کال جو کہ یوز ہوتی ہے to write to a file جب میں فائل کہہ رہا ہوں تو جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ کوئی بھی انٹر پروسیس کمیونیکیشن چینل بھی ہو سکتا ہے so for example read system call can be use to read from a pipe and write can be use to write to a pipe اچھا جب فائل سے ہم نے آئی او کر لی then it is a good programming practice to close the file close system call ہم یوز کرتے ہیں to to close close a file یا ہم دیکھیں گے to close a FIFO also pipe کو کلوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی and again we'll see it in code in just few minutes آخری جو کال ہے وہ ہے pipe system call pipe system call is use to create a pipe again جیسے میں نے کہا کہ this is going to be use for communication between two related process okay let's move on and look at the syntax for the calls call then we look at the sample code اچھا اوپن سسٹم کال کا سینٹیکس یہاں پہ میں دکھا رہا ہوں سلائڈ میں it takes at least two arguments دو آرگومینٹس اس کے پہلا ہے ایک پاتھ نیم فائل کا آپ نے دینا ہے جو کہ ایک کانسٹنٹ اسٹرنگ ہے دوسرا جو ہے ایک انٹیجر آرگومنٹ ہے جس کو او فلیگ ہم کہتے ہیں اور تیسرا ہے موڈ اچھا او فلیگ جو ہے we specify it specifies the purpose of opening the file کہ فائل آپ نے کس لیے اوپن کرنی ہے فار ایگزامپل آپ اوپن کرنا چاہتے ہیں فائل ریڈنگ کے لیے یا رائٹنگ کے لیے یا maybe reading and writing both of them اچھا یہ وہ فلیگ ہو گیا اس کی اور بھی کئی ریزنس ہو سکتے کئی ویلو اور بھی پاس کر سکتے ہیں for different operation on the file for different as to why we want to open file اور اسی میں ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ اگر فائل ایگزٹ نہیں کرتی تو فائل کو کریٹ کر دیں کرنل تیسرا جو آرگومنٹ ہے وہ ہے موڈ کا mode is use to specify as to what are going to be the permission on the file کہ فائل جب کریٹ ہوگی تو پھر موڈ یہ یوز ہوگا اگر تو ایگزٹنگ فائل ہے تو اس میں پرمیشن پہلے سے اسپیسیفائڈ ہوں گی جب فائل کریٹ ہوگی تو اس کی کیا پرمیشن ہونی چاہیے کہ کون یوزر جو ہے یونکس میں وہ کیا کیا آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں یہ پرمیشن کی ڈیٹیل ہوگی later on in the course not at this stage اچھا اوپن جب سکسفلی ایکسیکیوٹ کرتی ہے تو it returns the file descriptor corresponding to the file which it just opened اگر یہ فیل ہو جاتی ہے تو like all other system call negative one اچھا آپ اوپن سسٹم کال میں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں in the O flag argument whether you want to do blocking O or non blocking او اور اس کی ہم نے بات کی تھی بلاکنگ اور نان بلاکنگ او کی لاسٹ لیکچر میں او فلیگ کی کئی ویلوز ہم پاس کر سکتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ you want to open a file for reading only may be writing only reading and writing for appending to to the file for a a file and so on and so forth تو یہ سارے آپ فلینگ بھیج سکتے ہیں and you can logically or them by using the vertical bar in C syntax اچھا اوپن فیل ہو سکتی ہے فار مینی ریزنس کچھ ریزن اوپن کے فیل ہونے کے میں نے لسٹ کیے ہوئے سلائڈ میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے فائل ایگزٹ ہی نہ کرتی ہو جو آپ نے پانچ نیم دیا اس کا لاسٹ کمپونیٹ جو فائل نیم آپ نے اسپیسیفائی کی maybe it doesn't exist یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ پاتھ نیم میں جو آپ نے ڈائریکٹریز اسپیسیفائی کی ان میں سے کوئی ڈائریکٹری ایگزٹ نہیں کرتی یا ڈائریکٹری ساری ایگزٹ کرتی ہیں فائل بھی ایگزٹ کرتی ہے ایک ڈائریکٹری پاتھ نیم میں یا ایک سے زیادہ ایسی ہیں کہ you don't have the search permission on those directories تو آپ ان کو سرچ نہیں کر سکتے اگر آپ سرچ نہیں کر سکتے تو اگلے کمپونیٹ کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے so it would fail in that case also یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے پاتھ نیمز میں ساری ڈائریکٹریز بھی ٹھیک ہیں پرمیشنز بھی ان پہ ٹھیک ہیں فائل بھی ایگزٹ کرتی ہے لیکن فائل پہ جو پرمیشنز ہیں آپ جس لیے فائل کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں جس آپریشن کے لیے let say you want to open a file for reading only تو اس پہ آپ کو ریڈنگ کے پرمیشنز نہیں ہیں then again open is going to fail اور کئی ریزنز ہیں مثلاً یہ کہ آپ کے پروسیس میں جس میں آپ یہ فائل اوپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس میں اتنی فائلز پروسیس کھول چکا ہے کہ per process file descriptor table جس کے ہم نے لاسٹ ٹائم بریفلی بات کی تھی آج اس میں اور ڈیٹیل میں ہم جائیں گے وہ ٹیبل فل ہو گیا ہے ادر ورڈس کے پروسیس جتنے میکسیمم فائلز کھول سکتے ہیں at a given time simultaneously وہ کیپ جو ہے وہ ریچ ہو چکی ہے یعنی اتنی فائلز یہ اوپن کر چکا ہے تو اب اگلی فائل اور کوئی بھی اوپن نہیں کر سکتا انٹل it close one or more file then it can open another file یا پچھلی دفعہ میں نے بریفلی کہا تھا کہ ایک سسٹم وائڈ فائل ٹیبل بھی ہوتا ہے تو مے بی سسٹم میں جتنی files at a given time open کی جا سکتی ہیں وہ میکسیمم نمبر ریچ ہو گیا یعنی ڈفرنٹ پروسیسز نے فائلز اوپن کی ہوئی ہیں اور total number of open files has reach that maximum limit on the system تو پھر بھی یہ فیل ہو جائے گی and so so on forth there may be other reasons also آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ سسٹم کال کا سینٹیکس کیا ہے اور اس کی ریزنس کیا ہو سکتی ہیں فیلئرس کی اچھا ریڈ کی سسٹم کال کو دیکھیں تو read returns something of type s size underscore t s size underscore t جو ہے یہ آپ کو مل جائے گا sys slash types dot h file میں کہ یہ ہے کیا it is basically an integer value so it is an integer value which is going to be returned types dot h جو فائل ہے یہ ہوگی slash user slash include slash sys directory میں جیسے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا کہ بائی ڈیفالٹ اگر اینگل بریکٹس میں آپ کو ہیڈر فائل دیتے ہیں تو وہ بائی ڈیفالٹ ہوگی slash user slash include directory کے اندر اچھا اس کے تین آرگومینٹس ہیں فائل ڈسکرپٹر ہے سو آپ فائل کو اوپن پہلے کریں گے جو ڈسکرپٹر اوپن ریٹرن کرے گی آپ پہلا آرگومینٹ ریڈ کو وہ ڈسکرپٹر دیں گے پھر آپ اسپیسیفائی کریں گے پوائنٹڈ ٹو اے بفر جہاں پہ آپ نے ڈیٹا فائل سے ریڈ کر کے کرنل آپ کو ریٹرن کرے گی تو آپ کے پروسیس کے ایریا میں کس جگہ وہ ڈیٹا اسٹور ہوگا وہ ایک usually it is a character buffer but in general can be of any type تیسرا ہے n bytes of type size size under under جو ہے یہ بیسکلی انٹیجر ہے so it is a typedef of unsigned integer again آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو سس سلیش ٹائپس ڈاٹ ایچ میں یہ آرگومنٹ ہے جس میں آپ اسپیسیفائی کریں گے ایز اے پروگرامر کہ کتنا ڈیٹا کتنی بائٹس آپ کو ریڈ کرنی ہے سو ٹو ریکیپ پہلا آرگومنٹ ہوگا کس فائل میں سے ریڈ کرنا ہے this is a descriptor for the file دوسرا ہوگا کہ ڈیٹا ریڈ کر کے آپ کے پروسیس ایریا میں کہاں جائے گا تیسرا ہے کہ کتنا ڈیٹا ریڈ کرنا ہے for example five hundred twelve ten bytes اچھا read would return the number of bytes it actually reads which may or may not be equal to the third argument in bytes in particular اگر آپ سمپل فائل جو کہ ڈسک فائلس کی بات کریں تو اس میں اگر آپ لیٹ سے کہتے ہیں جی فائیو ٹویلو بائٹس ریڈ کریں تو ہو سکتا ہے سسٹم میں فائیو ٹویلو بائٹس اس فائل میں ہوں ہی نہ وہ فائل بڑی چھوٹی سی ہو مے بی اس میں ہنڈریڈ بائٹس ہوں so you can specify five twelve but going to read only whatever the number of bytes it can read اچھا بعد میں ہم دیکھیں گے کہ in particular when it comes to sockets اور نیٹورک بیسڈ پروسیس کمیونیکیشن تو پھر اس کے it is we have to read from those files اور those sockets in a loop just to make sure that we are able to read the amount of data that we want to read اچھا ریڈ ریٹرن پھر کرے گی on success the number of bytes it is able to read on failure it would return negative one جب اینڈ آف فائل ہٹ کرتا ہے read so you continue to read from a file in a loop perhaps تو ایک ریڈ جو ہے وہ آپ کو آخری ریڈ جو ہے وہ ریٹرن کرے گی زیرو تو جب ریڈ زیرو ریٹرن کرے تو اس کا مطلب ہے it has hit the end of file so پھر آپ کو کوڈ کے آگے جو بھی کرنے ہیں فائل ریڈ کے بعد وہ آپ ایکسیکیوٹ کریں گے اچھا ریڈ جو ہے یہ فیل بھی ہو سکتی ہے وائی ڈو تھنک ریڈ میں fail there are some reasons I would tell you what those reasons are I would encourage you to read the manual pages for the system call them talking about so man command use کریں ایم اے اسپیس اور جو بھی آپ نے سسٹم کال کو اس کی انفارمیشن لینی ہے اس کا آپ نام دے دیجیے so for example you can see man space read یا مین اسپیس اوپن اگر یہ کام نہیں کرتی اس میں again I don't want to get into the manual page sections but پھر آپ کر سکتے ہیں کہ man space dash lowercase s two space read اس کا مطلب ہے کہ آپ سسٹم کال ریڈ کے متعلق ریڈ کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ریڈ ایک کمانڈ لائن کمانڈ بھی ہو تو وہ پھر اگر آپ سمپل کہیں گے مین اسپیس ریڈ تو یہ ریڈ کمانڈ کی ڈسکرپشن سسٹم آپ کو دے دے گا اگر آپ نے سسٹم کال کی لینی ہے تو آپ کہیں گے read space dash s two number دو اسپیس ریڈ اچھا تو کچھ ریزنس فیل ہونے کے کیا ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو آرگومنٹ فائل ڈسکرپٹر کا دیا ہے it is an invalid file descriptor so for example آپ نے فائل کو تو کھولا ہی نہیں and you are specifying descriptor سے ten and it doesn't correspond to an open file وہ فیل ہو جائے گی یا بفر کا پوائنٹر جو آپ پاس کر رہے ہیں وہ ان ویلڈ پوائنٹر ہے اچھا وہ کیسے ہو سکتا ہے کمپائلر نے اس کو کیوں نہیں کیچ کیا جی اگر آپ نے یو نو آپ بفر کا نام دے دیتے ہیں buffer W B U double F E R اور یہ کیریکٹر ہے فار ایگزامپل تو کمپائلر نے کیوں نہیں کیچ کیا well it may not be name of an آپ because this is a void pointer آپ کوئی اس میں ویلو دے دیں انٹیجر ویلو سو اگر وہ انویلڈ ہوگی آپ کے ایڈریس اسپیس میں نہیں ہوگا وہ میمری ریجن میمری لوکیشن تو یہ ریڈ فیل ہو جائے گی تیسرا یہ کہ این بائٹس جو آرگومنٹ آپ دے رہے ہیں which should be unsigned int وہ آپ نے may be a negative number دے دیا تو اس کیس میں بھی ریڈ فیل ہو جائے گی اچھا ایک اور ریزن جو کہ میں بھول گیا کہ سگنل اگر آ جائے وائل ریڈ از ایکسیکیوٹنگ تو پھر بھی read would return prematurely so یہ فیل ہو جائے گی اور نیگیٹو ون ریٹرن کرے گی اور سگنل اگر ایک اوپن سسٹم کال میں بھی آ جاتا ہے تو تب بھی اوپن سسٹم کال بھی فیل ہو جائے گی so whenever system call is executing a signal comes تو signal call prematurely return ہو جاتی ہے اچھا اگلی سلائڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں رائٹ سسٹم کال اس کا سنٹیکس ایگزیکٹلی وہی ہے جو کہ ریڈ کا ہے کہ it returns an integer number پہلا آرگومنٹ اس کا فائل ڈسکرپٹر ہے دوسرا اس کا بفر پوائنٹر ہے اور تیسرا ان بائٹس ہے اچھا اس کا کیا مطلب ہے کہ read write system call file descriptor جو پہلا آرگومنٹ ہے اس فائل میں سے اس فائل میں رائٹ کرے گی ڈیٹا کہاں سے ڈیٹا لے گی وہ سیکنڈ آرگومنٹ میں دیا ہوا ہے اور کتنا ڈیٹا رائٹ کرے گی it is in specified in the third argument اچھا on success write also return of character given file and on failure it would return negative one اچھا اس کے فیلئرس کے کیا ریزن ہو سکتے ہیں پریٹی مچ دا ریزن جو کہ ریڈ کے بھی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو فائل ڈسکرپٹر اسپیسیفائی کیا گیا ہے وہ ویلڈ نہیں ہے دوسرا یہ کہ بفر پوائنٹر جو دیا گیا ہے وہ انویلڈ ہے اور این بائٹس آرگومنٹ وہ بھی انویلڈ ہے اور ریزنس جو میں نے پہلے ریڈ کے لیے دیے وہی اچھا ایک اور ریزن فیل ہونے کی یہ ہے کہ may be there was a signal caught during the time one write was executing so write جب رن کر رہا تھا تو a signal came and the kernel had to interrupt write system call تو اس کیس میں بھی یہ پری میچیورلی ریٹرن ہو جائے گی اچھا اور ریزن اس کے فیلئر کے رائٹ کے یہ ہو سکتے ہیں جو کہ اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہو سکتا ہے کہ فائل سائز لمٹ ریچ کر گئے یہ پروسیس یعنی ایک پروسیس کو یونکس کے اندر ایک میکسیمم سائز کی فائل کریٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے ہو سکتا ہے یہ فائل جو کریٹ کر رہا ہے یہ پروسیس اس سائز سے زیادہ اس سائز کو ریچ کر گئی ہے تو اس لیے اور ڈیٹا جو پروسیس رائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ رائٹ نہیں اجازت نہیں دے گی رائٹ کرنے کی اور ایک ریزن یہ ہے کہ may be the disk is full so disk میں جگہ باقی نہیں بچی so all these are reason for the write system call to fail ٹھیک ہے اوپن یوز کرتے ہیں to open a file read use کرتے ہیں to read from a file and write to write to a file اچھا اگلی سلائڈ میں آپ دیکھیں کہ یہ تھوڑی سی بات میں نے کی تھی فائل ڈسکرپٹر کی لاسٹ ٹائم کہ جب آپ اوپن سسٹم کال ایک ڈسکرپٹر ریٹرن کرتا ہے فائل کے لیے اور ہر پروسیس کے لیے کرنل ایک ٹیبل مینٹین کرتا ہے جس کو کہتے ہیں per process file descriptor table جس کو انڈیکس کرتی ہے kernel by using the descriptor for a file تو جب ایک فائل اوپن ہو جاتی ہے اوپن سسٹم کال ایک ڈسکرپٹر ریٹرن کرتا ہے پھر جب ریڈ اور رائٹ سسٹم کالز یوز ہوتے ہیں تو کرنل کو وہ ڈسکرپٹر دیا جاتا ہے کہ کس فائل میں سے ریڈ یا رائٹ کر ہے تو کرنل اس ڈسکرپٹر کو یوز کر کے اس ٹیبل کو انڈیکس کرتی ہے اس میں سے اس کو ایک پوائنٹر ملتا ہے ٹو این اینٹری ان اندر ٹیبل جو کہ کرنل مینٹین کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فائل ٹیبل تو ڈائگرام میں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ فائل ٹیبل کی طرف پوائنٹر جاتا ہے اور اس میں جو اینٹری ہوتی ہے it is for this particular file which this process is opened اس میں کچھ انفارمیشن ہوتی ہے which we are going talk about under the file system لیکن ایک اس میں سے اور پوائنٹر ہمیں ملتا ہے یا انڈیکس ویلو ملتی ہے which takes us to to اندر اندر an entry table table table call the I I node node اس میں جو اینٹری ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئی نوڈ تو آئی نوڈ جو ہے وہ ایک یونیک فائل کے لیے یونکس لینکس میں ایک یونیک آئی نوڈ ہوتا ہے سو so, ایک فائل کے لیے صرف ایک ہی آئی نوڈ ہوگا اور اس میں فائل کے سارے most of the attribute of the file are in that I node ٹھیک ہے so an I node for file contains most of the for a file including the location of the file on the disk اگر یہ ڈسک فائل ہو تو ٹھیک ہے سو اس طرح یہ میپنگ یوز کر کے جو کہ ڈائگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پر پروسیس فائل ٹیبل کو کرنل انڈیکس کرے گی with the given descriptor file table میں جائے گی فائل ٹیبل کی انٹری پوائنٹ کرے گی فائل کے آئی نوڈ کی طرف اور وہاں پہ انفارمیشن ہوگی کہ فائل ڈسک کے اوپر کہاں ہے تو یہ کانسیپٹ ہو گیا per process file descriptor table کا فائل ٹیبل کا آئی نوڈ ٹیبل کا اور کس طرح کرنل ایک ڈسکرپٹر یوز کر کے فائل کے کانٹینٹس تک پہنچ جاتی ہے and so it allows you to to read the file اور رائٹ ٹو دا فائل اچھا تین فائلز ہوتی ہیں جو کہ لینکس یا یونکس ہر پروسیس کے لیے آٹومیٹک اوپن کر دیتا ہے ان فائلز کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ فائلز کیونکہ ہر پروسیس کو ریڈ کرنے کے لیے کسی فائل میں سے ریڈ کرنا ہوگا جب یہ آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے کوئی تو کسی فائل میں رائٹ کرنا ہوگا اگر پروسیس ایرر جنریٹ کرتا ہے تو وہ ایررز بھی کسی فائل میں جانے ہوں گے تو یونکس میں یہ کانسیپٹ ہے کہ یہ جو ریڈ اور رائٹ اور ایررز جو بھیجنے ہوں گے جس فائلز میں ان کو ہم اسٹینڈرڈ فائلس کہتے ہیں اچھا by default all the standard file are attach to the terminal of which this process is run جس ٹرمینل پہ آپ پروسیس رن کریں گے یہ تینوں فائلز اسی سے اٹیچ ہوں گی ان پرٹیکولر آپ کی جو اسٹینڈرڈ انپٹ ہیں جہاں سے بائی ڈیفالٹ پروسیس ریڈ کرے گا پٹ وہ آپ کا کی بورڈ ہوگا اور اسکرین ہوگی اٹیچ اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ سے اور اسٹینڈرڈ ایرر فائل سے یعنی جو بھی پروسیس یہ پروسیس جو بھی آؤٹ پٹ کریٹ کرے گا وہ ٹرمنل اسکرین پہ چلی جائے گی یا اگر کوئی ایرر میسجز پروڈیوس کرتا ہے یہ پروسیس تو وہ بھی ٹرمنل اسکرین پہ چلے جائیں گے تو یہ کانسیپٹ ہے اسٹینڈرڈ فائلس کا اچھا جو بھی فائل آپ یونکس میں اوپن کرتے ہیں اوپن سسٹم کال آپ کو فائل ڈسکرپٹر ریٹرن کرتا ہے تو یہ جو اسٹینڈرڈ فائلس یونکس خود ہی یونکس کرنل اوپن کر دیتا ہے سارے پروسیسز کے لیے ان کے بھی ڈسکرپٹرز ہوں گے ان ڈسکرپٹرز کو ہم کہتے ہیں standard file descriptors standard input کے لیے اس کی ویلو زیرو ہے اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ کے لیے اس کی ویلو ون ہے اور اسٹینڈرڈ ایرر کے لیے ویلو ٹو ہے so per process file descriptor table میں جو پہلی تین سلاٹس ہیں وہ پروسیس جب کریٹ ہوتا ہے اس وقت یہ یوز ہو چکی ہوتی ہے اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی فائل پروسیس ایکسپلسٹلی اوپن کرے گا اس کو ڈسکرپٹر فور ملے گا تو یہ امپورٹنٹ ایک کانسیپٹ ہے اسٹینڈرڈ فائلس کا اور اسٹینڈرڈ فائل ڈسکرپٹرس کا یہ ساری چیز میں نے اگلی سلائڈ میں دکھا دیا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں standard file descriptor zero for standard input one for standard output and two for standard error اب ہم دیکھتے ہیں کہ پائپ سسٹم کال کیسے یوز کرتے ہیں کیا اس کے آرگومنٹس ہیں اور یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ریٹرن کرے گی یہ کریٹ کرے گی ایک پائپ کو جو کہ ریلیٹڈ پروسیسز کمیونیکیشن کے لیے یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں اگر سلائڈ میں تو پائپ سسٹم کال ایک انٹیجر رے آرگومنٹ لیتا ہے جس کے دو ایلیمنٹس ہوں گے تو پائپ جو ریٹرن کرتا ہے it is either going to be negative one or zero on success اور جب پائپ کریٹ ہو جاتا ہے تو یہ جو ارے پاس کی گئی ہے پائپ ڈی ای ایس اس کی پہلی سلاٹ میں پائپ کا ریڈ ڈسکرپٹر دے دیا جائے گا اور دوسری سلاٹ میں پائپ کا رائٹ ڈسکرپٹر دے دیا جائے گا اچھا اس کا مطلب ہے کہ پائپ کریٹ کرنا is equivalent to create opening two files تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انلیس کے آپ کے پروسیس فائل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر دو سلاٹس اوپن ہوں یہ پائپ کریٹ نہیں ہو سکے گا because it use two descriptor so it is equal to opening two files so therefore if you your process does not have at least two available descriptor two empty slots per process file descriptor table this is going to fail اچھا اور کئی ریزنز ہیں اس کے فیل ہونے کی مثلا یہ ہے کہ بفر اسپیس نہیں ہے جب پائپ کریٹ ہوتا ہے تو یہ کرنل کی میموری میں ایک باؤنڈیڈ بفر اسینشلی ہوتا ہے باؤنڈیڈ بفر کی ہم نے ڈسکس eh, کیا تھا یہ problem of bounded buffer producer consumer problem تو یہ پائپ جو ہے it is essentially an in buffer in the kernel space اور it allows two processes to communicate other اور یہ ریزن اس کے فیلئر کا ہو سکتا ہے کہ may be the file table is full ایک پر پروسیس فائل ٹیبل ہوتا ہے پر ٹیبل ہے ایک سسٹم وائڈ فائل ٹیبل ہے اور may be that is full and in that case also pipe would fail اچھا کچھ امپورٹنٹ کریکٹرسٹکس پائپ کے میں نے اگلی سلائڈ میں دیے ہوئے ہیں تو لیٹس گو تھرو دیم کہ ایک تو یہ کہ pipes are use for communication between related processes بات ہوگی اس کی although they have the capability for full duplex communication it is very tricky to use them for full duplex communication and therefore they're used as کہ ایک وقت میں ایک ہی پروسیس پائپ میں لکھ سکتے ہیں تیسری کریکٹرسٹک یہ ہے جیسے میں نے کہا کہ it is a bounded buffer اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کرنل اسپیس میں it's an array of some sorts اور اس کا سائز جو ہے وہ باؤنڈیڈ ہے کتنا اس کا سائز یونکس کے اندر آپ اگر سولیرس ٹو میں دیکھیں جو سن او ایس ہے کرنٹ ورژن اس میں آپ sys slash program dot h file میں اگر جائیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ پائپ انڈرسکور بف ایک سمبولک کانسٹنٹ ہے جو کہ it is defined as five one two zero so Solaris میں اس کا سائز ہوگا five one two zero bytes Linux میں یہ ہوگی Linux slash program dot h file میں so slash user slash include slash Linux slash from dot h اور اس کا سائز لینکس میں ریڈ ہیٹ میں جو کہ میں یوز کرتا ہوں اس میں ہے فور کے بائٹس ٹھیک ہے four zero nine six bytes اچھا اگلی سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرافکلی میں نے دکھایا ہے کہ ایک پائپ کریٹ ہو جائے گا by using the pipe system call اس کے دو اینڈس ہوں گے read end and a write end ایک پروسیس رائٹ اینڈ میں لکھے گا ڈیٹا اور دوسرا ریڈ اینڈ سے اس کو ریڈ کر لے گا اب جو اگزامپل ہم دیکھیں گے کہ ایک پروسیس پائپ کریٹ کرے گا پھر وہ ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کرے گا چائلڈ پروسیس پائپ میں رائٹ کرے گا ڈیٹا اور پیرنٹ پروسیس ریڈ کر لے گا اور ڈسپلے کر دے گا اسکرین کے اندر اچھا یہ امپورٹنٹ چیز ہے نوٹ کرنے کی کہ اس کے دو اینڈس ہیں and therefore there are two descriptors so جو رائٹر پروسیس جو ہے وہ اس پائپ کا رائٹ ڈسکرپٹر یوز کرے گا اور ریڈر پروسیس اس کا ریڈ ڈسکرپٹر یوز کرے گا ایک بات یہاں کرتا چلوں کہ جب رائٹ ہوتا ہے پائپ کے اندر تو ایک میکسیمم ڈیٹا سائز ہے جو کہ ایٹ موسٹ لکھا جا سکتا ہے پائپ کے اندر and it is dictated by the size of the pipe جو کہ میں نے ابھی بتایا کہ اٹ از آن سلیرس it is in sys slash prime dot h اور لینکس میں Linux slash prime dot h میں ہے تو وہ میکسیمم سائز کا ڈیٹا ہی لکھا جا سکتا ہے اگر پائپ میں اتنا ڈیٹا بھی ہے and your process is trying to write more data to the pipe the writer is going to block تو یہ ایگزامپل ہے کہ چینل کی کیپیسٹی لمیٹڈ ہے باؤنڈیڈ ہے اور اگر چینل میں اتنا ڈیٹا ہے ابھی تو رائٹر جو ہے وہ بلاک ہو جائے گا اگر چینل میں ڈیٹا نہیں ہے اور ایک پروسیس ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس پائپ میں سے اور ڈیٹا نہیں اس میں تو reader is going to block until the writer writer write some data to the pipe اچھا اب آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ ایگزامپل جس کی میں نے ابھی بات کی یہ ہم نے ریئل کوکلی لاسٹ ٹائم دیکھ لی تھی but we are going to go over it again now since we've discussed system call in detail the pipe system call in detail and the basic concept of pipe in fair amount of detail now اچھا اس میں آپ اگر دیکھیں تو ہماری بیسیکلی یہ ہیں pipe D F is an array of two items type test string ہے ہیلو ورڈ اور بفر ہم نے ڈیفائن کیا ہے آف ون کے اگلی سلائڈ میں دیکھیں کہ یہ پروسیس جو ہے پائپ سسٹم کال کو یوز کرتا ہے اس کو پائپ ایف ڈی جو ٹو دو ایلیمنٹس کی انٹرجر رہے ہیں وہ اس کو ایز این آرگومنٹ پاس کرتا ہے اور پائپ کی return value R C integer variable میں جاتی ہے اگر پائپ فیل ہو جائے گا تو یہ ویلو نیگیٹو ون ہوگی so the condition if R C is less than zero would be true if pipe fails پھر یہ ایکسپشن ہینڈلنگ کوڈ ایکسیکیوٹ ہو جائے گا جس میں ہم P error library call use کر رہے ہیں so P error library call use کرتے ہیں to display a more meaningful error message for the user ایک تو یہ نا کہ آپ سمپلی پرنٹ ایف یوز کر کے یا سی آؤٹ یوز کر کے یوزر کو میسج دے دیں کہ پائپ سسٹم کال فیل ہو گئی the user would not get any clue as to why pipe failed تو P error system call can be use to display a more meaningful message taken from the kernel kernel بتائے گی کہ کیا ریزن ہے فیل ہونے کا may be there's not enough space may be the per process file table is full so so P error کو آپ ایک اسٹرنگ دیتے ہیں اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے یہ string followed by a colon followed by the kernel generated message as to why a particular call failed in this case the pipe system call اچھا سو اگر تو پائپ فیل ہو گیا تو ہم نے یہ ایکسپشن ہینڈلنگ کوڈ ایکسیکیوٹ کیا پی ایرر کو یوز کر کے میننگ فل میسج ڈسپلے کیا اور پھر ایکسٹ یوز کر کے ٹرمینیٹ کر دیا پروگرام اگر پائپ سکسیسفل ہوتی ہے تو ہم فورک سسٹم کال کو یوز کر کے ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کرتے ہیں fork would return zero remember that fork would return zero to the child process and the process I D of the child process to the parent اگر فورک فیل ہوتی ہے تو it would return negative one دونوں پروسیسز پھر چیک کریں گے if P I D is less than zero meaning if it is negative one تو فورک فیل ہو گیا اگر فورک فیل ہو گیا تو چائلڈ تو کریٹ ہی نہیں ہوگا so therefore the parent is executing this اور یہ ایکسپشن ہینڈلنگ کوڈ ایکسیکیوٹ کرے گا اگین پی آر کو یوز کر کے اور پروسیس ٹرمینیٹ ہو جائے گا اچھا اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر تو فورک سکسیسفلی ایکسیکیوٹ ہو گیا ہے تو چائلڈ پروسیس کا کوڈ یہ ہے کہ یہ پائپ ڈسکرپٹر زیرو کو کلوز کر دے گا اور پھر رائٹ سسٹم کال یوز کر کے پائپ کے رائٹ اینڈ میں اسٹرنگ جو ٹیسٹ اسٹرنگ ہے اس کو رائٹ کر دے گا پھر یہ رائٹ اینڈ کو کلوز کر دے گا اور پھر پروسیس یہ چائلڈ پروسیس ایکسٹ کر جائے گا اچھا تو کر ہم یہ رہے ہیں کہ چائلڈ پروسیس کا جو کوڈ ہے وہ کلوز کر دیتا ہے read end of the pipe write end میں ڈیٹا رائٹ کر دیتا ہے اور پھر یہ رائٹ اینڈ بھی کلوز کر دیتا ہے اور ایکسٹ کر جاتا ہے ایک تھوڑا سا اس میں بتاتا چلوں کہ پروسیس کو ریڈ اینڈ کلوز کیوں کرنا ہے اس کے کئی ریزن ہیں more technical reason will get into later on in course ایک اس کا ریزن یہ ہے کہ it is a good practice to close those descriptors those files which you don't need anymore تو کیونکہ اس ایگزامپل میں چائلڈ پروسیس نے صرف پیرنٹ کو یہ اسٹرنگ رائٹ کرنا ہے so it is only going to use the write end of this pipe so it doesn't make sense for it to have the read end open یہ ایک ہوگی دوسری ریزن یہ ہے مور ٹیکنیکل ریزن جیسے میں نے کہا کہ اگر یہ کلوز نہیں کرتا تو اس کے per process file descriptor table میں ایک سلاٹ یوز ہو رہی یوز ہو رہی ہے but it is not for any purpose یہ بیسکلی ویسٹ ہو رہی ہے تو اگر چائلڈ کے کوڈ میں کوئی ہوتا کہ اس نے بہت سی فائلز اوپن کرنی تھی اور پائپس اوپن کرنے تھے تو ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی کال فیل ہو جاتی تو یہ تو ہو گیا چائلڈ کا کوڈ اب اگلی سلائڈ میں دیکھتے ہیں کہ پیرنٹ کا کوڈ کیا ہے اس میں یہ کلوز کر دیتا ہے just like the child close the read end of the pipe parent نے رائٹ اینڈ کلوز کر دیا اس نے پھر ریڈ اینڈ پائپ کا یوز کر کے جو چائلڈ نے ڈیٹا رائٹ کیا تھا پائپ میں اس کو ریڈ کرتا ہے اور رائٹ سسٹم کال یوز کر کے اس ڈیٹا کو اسکرین پہ ڈسپلے کر دیتا ہے اچھا یہ اسکرین پہ کیسے ڈسپلے کرتے ہیں اگر رائٹ سسٹم کال کو آپ دیکھیں carefully which is line number five in the code R C is equal to write parentheses میں ہے one comma buf comma N R تو پہلا آرگومینٹ جو کہ فائل ڈسکرپٹر ہوتا ہے وہ ون ہے تو یہ ون ریکال نہ کہ one is the standard output descriptor ٹھیک ہے the descriptor for the standard output file تو اس لیے write system call is trying to write data in the buffer buf to the screen to standard output جو کہ اس کیس میں ہوگا اسکرین اچھا اس کے بعد جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا ہو یہ code wait system call use کرتا ہے parent to wait for the child to terminate اس کیس میں ہم نے دیکھ لیا کوڈ چائلڈ کا بھی the child code is going to terminate before the parent comes to the wait کیونکہ اس نے پہلے ڈیٹا رائٹ کیا ہے اور اپنا پائپ کا رائٹ ہینڈ کلوز کر کے اٹ ہیز ٹرمینیٹڈ اور رائٹ کرنے کے بعد پیرنٹ کو ڈیٹا وہ ملے گا پائپ میں پیرنٹ نے ریڈ کیا ڈسپلے کیا اسکرین میں by the time it comes to the wait system call the child process must have terminated already تو ہم نے رائٹ یہ ویٹ سسٹم کال کے سیمینٹکس دیکھے تھے کہ اگر سارے پروسیس جو کریٹ کیے ہوئے ہیں all of its children terminate it does not wait it just moves on to the next piece of code in the parent's code once the child has already terminated parent is not going to wait here and move on and display the message good work child and the program terminates so recap this example parent process نے ایک پائپ کریٹ کیا پھر اس نے ایک چائلڈ پروسیس کریئٹ کیا چائلڈ نے اس پائپ کے اندر ایک میسج بھیجا through the write end of the pipe parent نے ریڈ اینڈ سے اس کو ریڈ کیا اور اس کو اسکرین پہ ڈسپلے کر دی and then both is terminated very simple piece of code in one of the program exercise I gave you I ask you to write a piece of code which use more than one pipe so تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ پروٹوکال بنا لیں گے between the parent and the child and then you get to practice all the system calls talk about today اچھا یہ تو یوز ہو گیا پائپ کا for communication between two processes اور یہ ہم نے یوز اس کا کیا from within a program ٹھیک ہے سو یہ as an A P I use کیا ہم نے دوسرا پائپ کا یوز جیسے میں نے شروع میں کہا لیکچر میں کہ یہ کمانڈ لائن سے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر دو کمانڈز آپ رن کرنا چاہیں اور ان کو کنیکٹ کرنا چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ آپ کر سکتے ہیں تھرو اے پائپ میننگ کہ ایک کمانڈ رن کیا آپ نے بائی ڈیفالٹ اگر یہ کمانڈ اپنی آؤٹ پٹ اسٹینڈرڈ آؤٹ پہ دیتا ہے تو آپ ایک پائپ یوز کر کے اس آؤٹ uh, پٹ کو پائپ میں ڈال دیں گے اینڈ دین اندر command can be put after that which would read from this pipe so essentially آپ کر سکتے ہیں کہ ایک کمانڈ کی اسٹینڈرڈ آؤٹ پٹ کو ایک اور کمانڈ کی اسٹینڈرڈ ان پٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں and then the first command is going to send data through the pipe and the second command is going to read it off of the pipe اور اس طرح آپ بہت سے زیادہ کمانڈز کنیکٹ کر سکتے ہیں by using the pipe operator اور پائپ آپریٹر ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کا سینٹیکس کیا ہے اور پھر ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینٹیکس اس کا یہ ہے کہ کمانڈ ون اس کے بعد آپ نے vertical bar the vertical bar is the pipe operator پھر command two and so on and so forth آپ جی، بہت زیادہ کمانڈس اس طرح اٹیچ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میننگ کے output of one standard out of command is attach to standard in of اندر اینڈ سو سو آن اس سینٹیکس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کمانڈ ون ایکسیکیوٹ کرے گی اس کی آؤٹ پٹ جو by default standard output پہ جاتی ہے اب یہ کمانڈ ٹو کو مل جائے گی تو کمانڈ ٹو جو بھی جس طرح بھی اس کو پروسیس کرے گا اس کے بعد کمانڈ ٹو جو آؤٹ پٹ کریٹ کرے گی جو کہ by default standard output پہ جاتی ہے وہ نیکسٹ کمانڈ کو مل جائے گی اور وہ اس کو پروسیس کرے گی and so on and so forth اچھا اگلی سلائڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ اس پکٹوریلی میں نے بتایا ہے جو کہ میں نے ابھی لفظوں میں بتا دیا کہ کمانڈ ون جو ہے اپنی آؤٹ پٹ پائپ میں ڈال دے گی اور کمانڈ ٹو اس پائپ میں سے ایز این ان پٹ اس کو ریڈ کر لے گی پروسیس کرے گی اس کو for whatever the command two does to it پھر کمانڈ ٹو کی آؤٹ پٹ پائپ میں چلی جائے گی اور وہ نیکسٹ کمانڈ اس کو ریڈ کر لے گی and so on and so forth at the end command N is going to read command n minus 1's output through the last pipe, process it, and whatever uh, results it produces, they would be displayed on the screen. اگلی سلائڈ میں ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں then we'll show the similar diagram the semantics اچھا یونکس میں ایک فائل ہوتی ہے اور پاسورڈ کے P S S W D ہے کیٹ کمینڈ یونکس میں یوز ہو سکتی ہے to display the a file یا اگر آپ فائل اسپیسیفائی نہ کریں تو یہ ریڈ کرے گی فرام اسٹینڈرڈ ان پٹ یعنی کی بورڈ میں سے اچھا جب یہ فائل میں سے ریڈ کرتی ہے تو it throws its output on standard out meaning اگر میں رن کروں command cat space slash E T C slash password تو یہ پیسورڈ فائل کے کانٹینٹس اسکرین پہ ڈسپلے کر دے گی which is the default standard output میں نے اس کمانڈ میں یہ کیا ہے کہ کیٹ کی آؤٹ پٹ جو ہے which goes by default to the screen اس کو تھرو اے پائپ میں نے گریپ کمانڈ کو دے دی ہے گریپ کمانڈ اس کی ڈیٹیل ہم پھر کسی وقت دیکھیں گے اگر وقت ہوا because this is not a course in teaching you the Unix یوزز انٹرفیس اور all command but some of the are necessary تو گریپ کمانڈ بیسکلی سرچ کر سکتی ہے strings from a file by default یہ فائل اسٹینڈرڈ پٹ ہوتی ہے اس کی یا آپ اس کو ایکسپلسٹلی ایک فائل بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اس کمانڈ لائن میں جس میں ہم نے پائپ یوز کیا اس میں ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ cat command is going to send the contents of password word file into the pipe grep command اس پائپ میں سے ان کانٹینٹس کو ریڈ کرے گی اور ان میں وہ لائنس کو سرچ کرے گی جس میں اسٹرنگ ہو ظہیر اور وہ ساری لائن جس میں Zaheer the word Zaheer occurs it would display them on the screen اور یہ ساری چیز آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ کہ یہ ایک یہ ڈائگرام کے تھرو میں نے بتا دیا کہ کیٹ کمانڈ کی آؤٹ پٹ پائپ میں جائے گی پائپ میں جو ڈیٹا ہے وہ گریپ کمانڈ ریڈ کر لے گا اس کو پروسیس کرے گا in this case looking for lines in the data that is coming to it from the pipe that contain the string Zaheer and display them on the screen تو یہ یوز ہو گیا پائپ کا فرام دا کمانڈ لائن اور اس کے بڑی مزے دار اگزامپل بن سکتی ہیں in particular this is a very powerful tool to perform operations which can not be performed by single individual commands in Unix بس یونکس میں کوئی ایسی کمانڈ نہیں ملے گی آپ کو کہ جو ایک فائل کو سارٹ کر کے اور اس میں سے آپ کو لائنز دے دے ود پرٹیکولر اسٹرنگس تو آپ وہ کر سکتے ہیں by using the pipe operator آپ کہہ سکتے ہیں کہ sort space the file which should be a text file pipe operator space grep اور جو بھی آپ اسٹرنگ آپ سرچ کرنا چاہتے ہیں such as Nauman for example ٹھیک ہے تو آپ چاہتے ہیں فائل میں سے ساری وہ لائنز ڈسپلے ہو جائیں ان دا سارٹیڈ آرڈر جن میں اسٹرنگ نومان ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں sort space the file name pipe space grep space Nauman so this is the command line use of the pipe operator اچھا اسی پہ ہم اپنا جو آج کا لیکچر ہے اس کے کانٹینٹس تو ہم نے کور کر لیے تو just to recap before we get to the next lecture آج کے لیکچر میں ہم نے پرائمریلی فوکس کیا یونکس کے انٹر پروسیس کمیونیکیشن چینل یا ٹول جس کو کہہ لیں پائپ کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے کور کی چار سسٹم کالس جو کہ کامنلی یوز ہوں گی for any type of interprocess communication on Unix اس میں تھا اوپن ریڈ رائٹ اور پائپ کلوز کو بھی ہم نے بریفلی ڈسکس کیا کہ کلوز یوز ہوتی ہے to close an open file اس کا آرگومنٹ ہوتا ہے the file descriptor of the file that we want to close پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹینڈرڈ فائلس uh, کیا ہوتی ہیں اسٹینڈرڈ فائل ڈسکرپٹرس کیا ہوتے ہیں پھر ایک میپنگ میں نے آپ کو دکھائی جو کہ کرنل کے اندر ہوتی ہے کہ per process file descriptor table کے پوائنٹرز جاتے ہیں ایک اور ٹیبل میں جس کو فائل ٹیبل کہتے ہیں اس میں سے جو بھی کئی انفارمیشن ہوتی ہے ایک ہر انٹری میں ایک ہوتا ہے pointer to the the inode for corresponding file اور آئی نوڈ میں most of the for a file reside in its inode including the location of a disk file on the اور directory and and so so on forth وہ ہم نے دیکھی پھر ہم نے کہا کہ اب ایک فائل اوپن کر لیتے ہیں تو ایک پر پرانسس فائل ڈسکرپٹر میں ایک سلاٹ یوز ہو جاتی ہے اور جو ریڈ اور رائٹ کے آپریشن پرفارم کرنے کے لیے آپ کو وہی ڈسکرپٹر دینا پڑتا ہے and kernel goes through this mapping to reach the file which has to be read اور ریٹرن ٹو فائنلی ہم نے دیکھا کہ پائپ سسٹم کال یوز ہوتی ہے to create a pipe which is essentially an in memory bounded buffer bounded by the size as defined in header file in case of Unix in sys slash param dot H in case of Linux in Linux slash param dot H اور پھر ہم نے ایک سمپل کوڈ دیکھا جس میں ایک پروسیس ایک پائپ کریٹ کرتا ہے پھر ایک چائلڈ پروسیس کریٹ کرتا ہے چائلڈ پائپ میں ڈیٹا رائٹ کرتا ہے پیرنٹ اس میں سے ریڈ کرتا ہے اس کو اسکرین پہ ڈسپلے کر دیتا ہے یہ ہم نے دیکھا یوز پائپ سسٹم کال کا ان اے پروگرام اور فائنلی ہم نے دیکھا کہ پائپ کو کمانڈ لائن پہ کیسے یوز کر سکتے ہیں in general we use the pipe operator at the command line to the standard out of a command to the standard in of other command اور ہم بہت زیادہ آپریٹر یوز uh, کر سکتے ہیں ایک گیون کمانڈ لائن میں to interconnect multiple commands in one command line that's all for today next lecture we are going to talk about FIFO or named pipes until then السلام علیکم